بلبلے باغ مدینہ ہوں میں ذکر سلطان مدینہ ہے تلاوت میری بلبلے باغ مدینہ ہوں میں ذکر سلطان مدینہ ہے تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں گنبد خزرہ کی چاؤں میں ہے جنت میری ان کے ہاتھوں میں تقدیر زمانے بھر کی ان کے ہاتھوں میرے تقدیر زمانے زمانے کی شفائے حشر جنہیں کہتے ہیں لاج رکھیں گے وہ روز قیامت میری شفائے حشر جنہیں کہتے ہیں لاج رکھیں گے وہ روز قیامت میری باغ مدینہ ہوں میں سلطان مدینہ تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں خزرہ کی میں ہے جنت میری یہ ہے غسنین کے نانا کے غلاموں کا غلام یہ ہے غسنین کے نانا کے غلاموں کا غلام بات یہ میرے کفن پر لکھنا تاکہ تاغشر مہک تربت میری بات یہ میرے کفن پر لکھنا تاکہ تاغشر مہک تربت میری باغ مدینہ ہوں میں ذکر سلطان مدینہ ہے تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں گنبد کی چھاؤں میں ہے جنت میری آپ کی یاد سامان میری گسطی کا آپ کی یاد سامان میری گسطی کا آپ کا پیار میرا نغمہ ہے آپ کی نعت ہے سرکار عبادت میری آپ کا پیار میرا نغمہ ہے آپ کی نعت ہے سرکار عبادت میری باغ مدینہ ہوں میں سلطان مدینہ تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں گنبد خزرہ کی میں ہے جنت میری دو جہانوں میں میرا سر مایا دو جہانوں میں گیت میرا سر مایا گے میرے مالک تو سلامت رکھنا سیدہ دا کے بچوں سے محبت میری میرے مالک تو سلامت رکھنا سیدہ ظہر کے بچوں سے محبت میری باغ مدینہ میں ذکر سلطان وقت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں گنبد کی چھاؤں میں ہے جنت میری تخت کیا ہے میری نظروں میں حکومت کیا ہے تخت کیا ہے میری نظروں میں حکومت کیا پنج پنجتن کا ہوں گدا میں لوگوں بادشاہوں سے کہیں بڑھ کے ہے عظمت میری پنجتن کا گدا میں لوگوں بادشاہوں سے کہیں بڑھ کے ہے عظمت میری باغ مدینہ ہوں میں ذکر سلطان مدینہ تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں کی چھاؤں میں ہے جنت میری ان کی کی گی سوارا میرا فاروقی ان کی رحمت کی سوار آگ میرا فاروقی عرضو ہے تو فقط اتنی ہے ان کے دربار سے قائم رہے نسبت میری عرضو ہے تو فقط اتنی ہے ان کے دربار سے قائم رہے نسبت میری بھول باغ مدینہ ہوں میں ذکر سلطان مدینہ تلاوت میری ان کے دربار سے وابستہ ہوں گنبد خزرہ کی میں ہے جنت میری